ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے نہ ان کی کوئی بیماری ہوگی نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا ان کے برتن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن الواح کا ہوگا ابو الیمان نے بیان کیا کہ الوہ سے اود ہندی مراد ہے اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے اور علاشی سے مراد سورج کا اتنا ڈھل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیالیس